Assalamualaikum students, how are you? I am fine, thank you. Well, it was very amazing to talk about uh, the public relationing. It's a very interesting topic it was. The last uh, two sittings we talked about uh, what you can do or one can do with the help of one's PR skills, PR public relationing skills. And in fact, we studied uh, uh, to a great deal. What benefit public relationing techniques bring to the corporate sector at uh, the retail level and different areas of economy, politics, social sector, to the governments at the time of polls and petition of P R exercise nationwide and wide wide ویگزنٹ government different agencies groups different organisation the launch a campaigns to keep the peaceful there are so many people so many state so many organisation which are launch be differentiate from different میسنگائزنگ وی بلیو دنڈنگ کریٹنگ آف گل از پرہیپسائڈ goal for an PR exercise. So when all these organizations and people and states, they are busy in creating a sense that there should be a peace, they are creating an image, they are creating a goodwill for a cause. That's why we say it's they are in a PR exercise. This is a part of a PR exercise, how to avoid AIDS and other serious diseases. It is a part of PR exercise to tell people what environmental exercises are required to keep the world safe like before, and uh, how to avoid the hazards of depleting ozone layer, or what they call uh, warm gases C F Cs all those thing کریٹرسائز پی آرڈ whatever different public method to used for public talk talk about different groups create certain groups some different companies which are in فیکٹاک about one point and for the public it appear that very many people are talk on this issue and behind all these people and these organisation you would generally find one آرگنائزیشنڈ اور government you do not have a direct contact with the government this problem of you what you would do? You would get hold of the people who are close to the government, for instance, parliamentarians. Now, if you want, for instance, you belong to some sector of uh, economy, like uh, you're one of the cement manufacturers, and uh, you want to create an atmosphere, you want to create some goodwill, or you want to create some image in a particular way about uh, the cement industry. But you do not have a direct contact to the government. You cannot influence the government policy directly. What you do? You get hold of uh, the people in between you and the government, generally the parliamentarians, these elected people. You just talk to them and you just persuade them, and uh, you do your exercise of PR there. But then they are not the people to take a decision. Then talk on these and the house and the parliament since government contact with any government government is normally then wait does matter and there are chances that government shape up policy according to the requirement of the cement sector that is how we call it لگ that is why we call it you have lobby for it and then we you talk about us opinion building what you do as a P R person as P R organisation for her ٹرفنگ what you do here you write down something in different newspapers with different names. Some article appearing there and some letter to the editor appearing there, uh, something coming on the radio and some voices also heard on television by different people. In fact, you assume different names and you do this exercise according to the techniques of public relationing. Where it helps, there is a general feeling among the people few people are talk about this and which incident is to get the attention of the people through آسٹو ٹرفنگ technique we also talk about from the cricketing to you remember some of the greater وڈ لانس گیپس Alqadir Bishan Singh but well we've nothing but they are all as the ball spinned then I'd there is a very just give it just doctor way you give a spin just پیرانٹ گیب result about as morality ethics and when you talk about ethics there is always attention with ایوریا it is for instance you can not hurt other people so دسائز P R is generally meant for positive activities because you are doing a positive uh, work in the sense uh, you're building an image or uh, creating an atmosphere. If you are doing something negative, generally that falls in the category of propaganda. In PR, you are moving in the direction which must not hurt the people. And one thing which is very interesting, from لی from the point celebrities and they go for P R they love ہی آئیز آف پیپلوئپلوڈل keep their high profile say, business, if a star is no more in films, what happens? What you find in the papers, as we talked about how use different media, what you find in the newspapers or radio or sometime occasionally clip on television, that this particular star is planning to sign another movie, an action movie, or a movie on uh, some movie would start and it still when the project actually take off but just give this news item this star where star is planning to sign this movie keeps the star in particular area where it's imagined as such as the person is still active and the person has not go stardom but the show biz some times when it is really to through in travel جب آپ کو اپنا یہ ختم کرنا ہی پڑے for instance you are a cricket star اور ایک اسٹیج آ گئی ہے کہ آپ کو اپنا اب کیریئر ختم کرنا ہے آپ کو you have to say goodbye اور آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی جو شہرت ملی آپ کو as a star cricket star وہ بھی قائم رہے what generally happens not about cricket star you may be a football star what generally happens the stars they open some hospital they work for this sort of a project which is in the public interest they just give their name there for fund raising and they میں many of the people which is helping built the hospital school اور ہاؤس فار ایلرلی people something of social welfare for the destitute house for the destitute اور ہینڈیکیپ چلڈر انوالو سیلیکس of their personality some money money but they love ایزار دے کنٹینیو لز a star that is where you use you P R techniques کچھ ایسا ہوتا ہے بعض لوگ جو ہیں وہ ریسٹورینٹ کھول لیتے بہت سارے بہت سارے جو ہمارے جو فلم ایکٹریس ہیں دنیا میں جو وہ کیا کرتی ہیں کہ جب وہ ان کا شوبیز کا ایریا فارملی ختم ہو جاتا ہے تو they will open huge beauty parlour اور اس حوالے سے وہ اپنا جو شوبیز کا ایریا ہے وہ اس کے اندر ان رہتی اور اس حوالے سے ان کی خبریں پھر آتی رہتی ہیں کہ اب ان کے پارلر پہ یہ ہو رہا ہے اور فلاں آدمی آ رہا ہے اس کی انیگوریشن ہو رہی ہے اور وہاں پہ اب یہ ایکٹیویٹی ہوگی اور اس پارلر میں اب فلاں کورسز شروع ہو گئے ہیں اور وہاں پہ اب یہ ایکٹیویٹی شروع ہو گئی ہے they leave media they were give as further star. بہت سارے کیسز ایسے ہیں جہاں پہ لوگوں نے کچھ ایسے کام کیے اپنے ان ایریاز کو چھوڑ کے جہاں پہ وہ اسٹار تھے تو ان کو ان سے بھی زیادہ ان کا امیج جو تھا وہ بلٹ ہو گیا ایسی بہت ساری ایگزامپلس ہیں So this is how you apply uh, your knowledge of uh, public relationing, and uh, you survive in different areas of mass through mass communication in the eyes of general public or the segment of people you want to survive in. کوئی بھی ڈیموگرافک ایریا ہو سکتا ہے جس میں آپ یہ جا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے پاس کچھ ہینڈ جو ہیں اس میں آپ دیکھیں گے کہ مختلف لٹریچر میں لٹریچر کے حوالے سے بھی آپ کو بہت سارے پی آرز کے ایکسرسائز ملیں گے بہت سارے ڈراموں میں سیٹ کام میں سیٹ کام جیسے آپ جانتے ہیں سچویشنل کامیڈی آج کل تو بہت رواج ہے کہ وہ ایک سیٹ کام فلان جگہ سے آ رہا ہے ہم نے سیٹ کام بنانا ہے بہت زیادہ آپ اخباروں میں پڑھتے ہوں گے you must understand this sitcom is اس سچویشنل کامیڈی کو کہتے ہیں بہت ساری سچویشنل کامیڈیز ایسی ہیں جو پی آر کے لوگوں پہ بنی ہوئی ہیں آپ کے پاس اس کی تھوڑی سی ڈیٹیلز بھی ہوں گی کوئی فلم ہے کوئی ڈرامہ ہے کوئی اسٹیج کا معاملہ ہے کوئی سیریل چل رہا ہے کسی جگہ پہ جو پی آر کے لوگوں کے حوالے سے ہے کہ پی آر کے لوگوں کو زندگی میں کس قسم کے واقعات سے واسطہ پڑتا ہے اور کس طرح وہ it's an amazing thing it's interesting thing کہ پی آر کے لوگ جو ہیں وہ کس طرح سے کام کرتے ہیں کام مقصد ان کا ہوتا ہے کہ امیج جو ہے وہ بلڈ اپ ہوتا رہے اور اگر دوسرے لوگوں کو یہ پتا ہو کہ یہ صاحب جو ہیں یہ صاحبہ ہیں یہ جان بوجھ کے یہ ایک امیج کو بلڈ کرنے کے لیے ساری ایکسرسائز کر رہے ہیں تو اے فنی سچویشن میں target people are not innocent اور یہ اسٹوڈنٹ جو میں انوسینٹ کہہ رہا ہوں یہ ویسے ہی ہے جیسے میں نے ایک ریفرنس آپ کو دیا تھا اشفاق احمد کے حوالے سے کہ انوسینٹ جو ہے وہ کمیونیکیشن کے حوالے سے وہ لوگ ہیں جن کو اس چیز کا آئیڈیا نہیں ہے جو میسج دیا جا رہا ہے they are just learning what it is but then there are people who already have some idea what this message is all about. Sitcoms وغیرہ میں اس قسم کی سچویشن کو ڈیل کرتے ہیں تو یہ تو ساری ایک ایک وائنڈ اپ ہم کرتے ہیں کہ کس طرح ایک پی آر کے حوالے سے بات کرتے ہیں لیکن جیسے ہم نے کہا کہ پی آر میں اور ایڈورٹائزنگ میں ایک فرق ہے جیسے کہ ایڈورٹائزنگ کی بات تو بہت کلیئر ہے کہ ایڈورٹائزنگ میں آپ کسی پروڈکٹ کے بارے میں کسی سروسز کے بارے میں بات کرتے ہیں and it must sell direct جو پروڈکٹ ہے اٹ شوڈ سیل آپ کی ساری ایفرٹ ہی یہ والی ہے کہ جو بھی کمیڈیٹی ہے اٹ شوڈ سیل جبکہ پی آر میں آپ کا سارا ایمفیس جو ہے ان کا گرے ایریا ضرور ہے گرے ایریا تو میس کمیونیکیشن کے اور بھی آرگنس کا آپس میں بہت زیادہ جیسے نیوز اخبار میں بھی ہے نیوز ریڈیو پہ بھی ہے but we understand they are two different areas اسی طرح جو پی آر ہے اس کی ایکسرسائز کا مقصد جو ہے وہ کسی چیز کے امیج کے بارے میں اور آپ کو یاد ہوگا جب پرنٹ میڈیا کے حوالے سے بات ہوئی تھی جب پرنٹ میڈیا کا ظہور ہو رہا تھا تو شروع میں ہی کیا وہ آپ کو یاد ہوگا کہ ان سکسٹین فائیو ریلیشنس کے نام سے جو پہلا اخبار ہوا اور اس کے بعد پھر اور اخبار جو تھے وہ سامنے آتے گئے شروع کے دنوں میں ہی کچھ اشتہار قسم کی چیز اخبارات میں آنے شروع ہو گئی تب بہت ہی کم سرکولیشن اور جو ٹائپ سٹائل وہ بہت بھدا سا اور کاغذ کی کوالٹی بھی ویسی اور بس شروع شروع کے جیسے اخبار ہو سکتے ہیں جیسا آپ تصور کر سکتے ہیں اس میں لیکن پھر بھی اشتہار کا آنسر اس میں آ گیا اور پھر اس کے بعد وہ پرموٹ ہوتا چلا گیا اور پرنٹ کے ساتھ اشتہاروں کی دنیا میں اتنی ترقی ہوئی کہ جب ہم انیسویں صدی میں پہنچے اور پھر جب لتھوں کے اوپر پرنٹنگ شروع ہوئی یعنی اس میں پھر پبلیکیشن زیادہ ہو گئی سرکولیشن زیادہ ہو گئی آپ کی پبلشنگ کیپیسٹی جو تھی وہ زیادہ ہو گئی پرنٹنگ اسپیڈ زیادہ ہو گئی پھر جب فوٹوگرافی کا انصر آنا شروع ہوا تو اشتہاروں کی دنیا میں خاص طور سے جب فوٹوگرافی کا ایلیمنٹ جو تھا وہ انٹروڈیوس ہوا تو اشتہاروں کی دنیا میں ایک بہت انقلاب آ گیا بہت گلیمرس ہونا شروع ہو گیا اور اتنی فارمل شکل اختیار کر لی اشتہاروں نے کہ بعد میں پھر نیوز ایجنسیز کا وجود ہوا اور نیوز ایجنسیز کے آنے کے بعد اس بزنس کی ایک ریگولر فارم سامنے آ گئی پھر اس کی سائنس الگ ہو گئی پھر اس کے بارے میں اسٹڈیز الگ ہو گئیں اس حد تک کہ یونیورسٹیز میں کورسز شروع ہو گئے مختلف قسم کے صرف ایڈورٹائزنگ کی بنیاد کے اوپر اور میس کمیونیکیشن کی آپ یوں سمجھیے کہ ایک نئی برانچ سامنے آ گئی جس میں پیسہ بہت تھا اور اس پیسے کی وجہ سے بھی بہت ترقی ہوئی اس ایریا کی پھر جیسے ہم نے کہا کہ ایڈورٹائزنگ ایجنسیز کا ظہور ہوا اور پھر ایک زمانہ ایسا بھی آیا کہ جب میس میڈیا کا وجود اشتہاروں کے بغیر ناممکن نظر آنے لگا اشتہار ہوں گے تو اخبارات یا ریڈیو اور ٹی وی چینلز جو ہیں وہ نمو پائیں گے اور وہ چلیں گے like wise if there are organs of mass communication available only then the advertisement effective because you need means of mass communication what come up in fact have great interdependence on each other آج کل یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کوئی ٹی وی چینل اور even F M radio channel جو ایک چھوٹے محدود سطح پہ ہوتا ہے اس کا یہ سوچیں کہ یہ بغیر اشتہاروں کے اپنی لسنرشپ کی بنیاد پہ اپنی یا کوئی اخبار ہے چھوٹا سا تو وہ صرف اپنی ریڈرشپ کی بنیاد پہ سروائیو کرے گا in economic times not possible simply not possible you need to have some sponsor in the form of advertiser حد تک اس کا ایریا تھا لیکن ہم نے چونکہ ہم پرنٹ میڈیا کی بات کر رہے تھے تو ہم نے بہت سارا انٹروڈکشن کروا کے اور پرنٹ میڈیا کے دیکھنے کے بعد تھوڑا سا اس کو تشنا چھوڑ دیا تھا کہ جب ہم بات کریں گے ریڈیو کی اور ٹیلی ویژن کی اور موشن پکچرز کی اور سینما ہاؤسز کی تو ہم دوبارہ دیکھیں گے کہ وہاں پہ جا کے اشتہارات کے ساتھ کیا ہوا اور اشتہارات نے پھر کون سی ایسی نئی شکل جو تھی اس کو ایزیوم کیا بات کرتے ہیں وہیں سے جہاں سے ہم نے اشتہارات کی بات کا سلسلہ منقطع کیا تھا اشتہارات اب کئی طرح سے ہمارے سامنے جو ہیں وہ آ جاتے ہیں اگر میس میڈیا کی بات یہ والی ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے اس اشتہار کو دیکھ سکیں تو جو بہت ساری چیزیں سامنے آئی ہیں جیسے وال پینٹنگس آپ کسی بھی بہت بڑی جو عمارت ہے اس کی کسی سائڈ کی دیوار کو اور اب تو فرنٹ کی دیوار کو بھی آپ اس کے اوپر اپنے اشتہار کی ایک پینٹنگ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں بل بورڈس جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ بہت بڑے بڑے آج کل جو بل بورڈس ہیں وہ لگا دیے جاتے ہیں جب اگر صحیح طریقے سے نہیں لگائے جائیں تو جب آندھی آتی ہے تو وہ گر بھی جاتے ہیں اور بعض اوقات نقصان بھی ہو جاتا ہے لیکن لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے بل بورڈ کا جو ہیوج سائز بنانا اب پہلے اس طرح سے نہیں تھا پہلے چھوٹے سائز کے اب جو نئی چیز سامنے آ رہی ہے اشتہاروں کی دنیا میں اور پھر لوگوں کو ایڈریس کرنے کے لیے میسج کو ایڈریس کرنے کے لیے ہیوج بل بورڈ کا سہارا لیا جا رہا ہے کچھ اس میں الیکٹرانک بھی ہیں پرنٹڈ فلائر سے آپ واقف ہوں گے جیسے آپ کچھ کاغذ جو ہیں وہ پرنٹ کر لیتے ہیں اور آپ ان کو بانٹ بھی سکتے ہیں ریڈیو پہ سنتے ہیں بڑے مزے کے اشتہار سنتے ہیں آپ ریڈیو پہ پھر سینما ہاؤس اگر کسی کو سینما ہاؤس میں جا کے اشتہار دیکھنے کا وہی اشتہار اگر آپ نے ٹی وی پہ دیکھا اور وہی اشتہار آپ نے اگر سینما ہاؤس میں دیکھا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس انوائرمنٹ میں ایڈ دیکھنے کا جو لطف ہے جو بہت انٹرسٹنگ ایڈ ہوتے ہیں وہ بالکل ڈفرینٹ صحیح ہے بالکل ایسی جیسے مووی جو ہے آپ ٹی وی پہ دیکھ لیں اور سینما ہاؤس میں دیکھیں لیکن پبلسٹی کے حوالے سے سینما ہاؤسز جو ہے وہ جب ٹی وی کا زمانہ اتنے عروج پہ نہیں تھا تو سینما ہاؤسز میں بہت زیادہ اشتہارات جو ہیں وہ فلم شروع ہونے سے پہلے یا انٹرول پہ کسی وقت جو تھے وہ لوگوں کو دکھائے جاتے تھے اور ایک باقاعدہ میسج کو اشتہار پہنچانے کا وہ ذریعہ تھا پھر ٹیلی ویژن سے آپ واقعی میں ٹیلی ویژن پہ تو آپ بہت دیکھتے رہتے ہیں ایڈس بلکہ کبھی کبھی بیچ میں ڈرامہ بھی دیکھ لیتے ہیں ایڈس کے اس پہ بات ہم کریں گے آج کل ویب بینرز پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ویب سائٹس پہ انٹرنیٹ کے اوپر ایڈس کی ایک بھرمار ہوتی جا رہی ہے ایک ایک انچ کے لیے رادر ایک ایک سینٹی میٹر کے لیے وہاں پہ people are trying to have a space on popular website جیسے زیادہ تر جو ریسرچ انجنس ہیں جو سرچ انجنس ہیں زیادہ تر جو سرچ انجنس ہیں آپ نے دیکھا ہوگا ان کے ذرا ذرا سی جگہ کے اوپر جہاں پہ بھی جگہ اویلیبل ہے کوئی نہ کوئی ایڈ جو ہے وہاں پہ لگے کوئی بینرز لگے وہاں پہ ایک اور بھی چیز ہے آپ اچھا بھلا انٹرنیٹ کر رہے ہیں تو آپ یہ دیکھ دیں گے ایک ونڈو جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے انہیں کہتے ہیں پاپ اپس پاپ اپ ونڈوز جو ہیں وہ آپ کچھ کام کر رہے ہیں تو سامنے ایک آ جائے گا بہت سارا آ جائے گا جیسے کچھ بھی اس کا وہ ہو سکتا ہے کسی بھی اشتہار کی طرف سے وہ ہو سکتا ہے اسکائی رائٹنگس بہت پاپولر ہیں بالکل اونچی عمارتوں پہ جیسے آپ دیکھتے ہیں بہت آسمان کی طرف بہت اونچی جگہوں پہ آپ کو وہاں پہ کچھ نہ کچھ لکھا ہوا نظر آ جائے گا بس اسٹاپس پہ آپ کو اشتہار کا وجود ملے گا ٹاؤن کرائرز آپ نے سنے ہوں گے جیسے لوگ آواز لگا دیتے ہیں کسی چیز کے بارے میں اکثر گلی محلوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ کسی چیز کی پبلسٹی کرتے ہی چلے جا رہے ہیں اور عوام کو وہ ایڈریس کر رہے ہیں ٹرانسپورٹ بسز آپ دیکھیں بسز کی پوری سائٹ پہ اتنی بڑی وہ بالکل ایک مانسٹر لائک ہیوج سا اسٹرکچر آپ دیکھتے ہیں جیسے بس ہوتی ہے بہت بڑی اس کی پوری سائٹ پہ آپ دیکھیں گے آج کل یہ ٹیکنیک ہے کہ آپ اس کی پوری سائٹ کے اوپر ایک اشتہار جو ہے وہ بنا سکتے ہیں ٹیکسی کیبس کے اوپر ان کے دروازوں کے اوپر آپ کو ملے گا چھتیں جو ہیں چھتوں پہ آپ دیکھیں گے کہ پہاڑوں کی چوٹیاں دیکھیں گے وہاں پر آپ کو ایڈس نظر آئیں گے اگر آپ کو کبھی مری میں اور سوات میں اور کاغان میں جانے کے اتفاق ہو آپ کی جو ہی سڑک سے ٹرن لیا آپ نے جو ٹرن تو وہاں بھی شمار آتے جو ہی آپ ایک ٹرن لیتے ہیں سامنے ایک بہت بڑے پہاڑ کے اوپر آپ کو کسی گھی کا کسی کسی ڈرنک کا کسی ڈیٹرجنٹ کا کسی ٹوتھ پیسٹ کا ایک اشتہار آپ کو نظر آئے گا آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس جب آپ یہ والا ٹرن لیں گے تو سامنے کون سا اشتہار اشتہاروں کی دنیا کا یہ عالم ہے میوزیکل اتنے شوز ہو رہے ہیں اتنے میوزیکل شوز ہوتے ہیں میوزیکل شو ہے اور پیچھے جو جو چادر تنی ہوئی ہے جو اسکرین بنی ہوئی ہے وہاں پہ جو اسکرین لگی ہوئی ہے وہاں پہ یا سائڈوں پہ جو لگی ہوئی ہے اس کے اوپر آپ کو اشتہار ملیں گے اسپانسرس کے سب ویز پہ ریلوے پلیٹ فارمس پہ اب تو یہ جو ہاتھ میں جو الاسٹک بینڈ پہنتے ہیں جو ٹینس کے کھلاڑی اس کے اوپر بھی کوئی لکھا ہوتا ہے کسی اشتہاری کمپنی کا اور وہ میس کمیونیکیشن کا بھی ایریا ہے کیونکہ وہ آپ ٹی وی پہ اس کو دکھا رہے ہیں کیپس کے اوپر آپ نے کیپ پہنی ہوئی ہے اس کے اوپر بھی کسی کا نشان بنا ہوا اچھے کھلاڑیوں کو بہت انکریج نہیں کیا جاتا لیکن پھر بھی جو کھلاڑی ہیں وہ کسی نہ کسی ایگریمنٹ کے تحت جو ہے پہلے تو اب تو حالت یہ ہو گئی اگر آپ گرمیاں ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ جو جو مینگو ہے آم ہے آم کے اوپر بھی اسٹیکر لگا ہوگا اگر سردیاں ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ سٹرس فروٹ جو ہے کنو ہے مالٹا ہے اس کے اوپر بھی چھوٹے چھوٹے اسٹیکرس لگے ہوں گے یعنی سپر مارکیٹ کے اندر یہ عالم ہے کہ کوئی چیز جو میسز کے پاس جانی جو عوام کے پاس جانی اسی طرح جب ہم انٹرنیٹ کی بات کر رہے تھے تو جب آپ کوئی ریڈیو سننا چاہتے ہیں یا کوئی مووی کلپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کی اسٹریمنگ ہوتی ہے اسٹریمنگ آپ سمجھتے ہیں جب آپ ٹی وی پروڈکشن کے کورسز میں اور انٹرنیٹ کے حوالے سے یا ڈیجیٹل پروڈکشن کے حوالے سے آئیں گے تو آپ زیادہ اس کو جان جائیں گے کہ اسٹریمنگ کیا چیز ہے کہ پہلے جو فائلز ہیں وہ ان کا ایک بیک اپ بنتا ہے پھر وہ فائلز ہیں وہ سامنے آنا شروع ہوتے ہیں ان دا مین ٹائم اور بیک اپ بنتا رہتا ہے جسے اسٹریمنگ کہتے ہیں تو اس طرح آپ اگر کوئی گانا سننا چاہیں بجائے اس کے کہ پہلے سارے گانے کا بیک اپ بنے اور پھر وہ آپ گانا سنیں اس میں ہوتا یہ کہ جتنے پورشن کا بیک اپ بن جاتا ہے وہ آپ سنتے ہیں ان دا مین ٹائم اور بیک اپ بن جاتا ہے تو آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ بہت ٹائم لگے گا کہ پورے گانے کا بیک اپ ہے اسٹریمنگ اسٹریمنگ جب ہو رہی ہوتی ہے انٹرنیٹ کے اوپر تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت بھی بہت ساری ونڈوز جو ہیں وہ کھل جاتی ہیں اور مختلف قسم کے اشتہار آنا شروع ہو جاتے ہیں قبل اس کے کہ آپ وہ گانے کی آواز سن سکیں اور آج کل تو یہ عالم کہ آپ اپنی میل کھولیں انٹرنیٹ کے اوپر اتنی ڈاک پڑی ہوتی ہے جس میں سے بہت زیادہ جسے بل کہتے ہیں یعنی اشتہاروں کے حوالے سے ہوتے مختلف لوگوں نے آپ کا نام کہیں سے حاصل کر لیا ہے اور وہ آپ کو ایڈریس کر کے کہہ رہے ہیں کہ آپ اس سائٹ کو کھول کے دیکھیے کہ اس میں کیا چیز جو ہے وہ سامنے آ رہی یہ سارے ایریاز وہ ہیں جہاں پر آپ اشتہاروں کے ذریعے میسج کو ایڈریس کرتے ہیں اس میں آپ پرنٹنگ انوالو کرتے ہیں اس میں آپ الیکٹرانک میڈیا انوالو کرتے ہیں اس میں آپ جتنی بھی لیٹسٹ ٹیکنیکس ہیں جو میس کمیونیکیشن کی ٹیکنیکس ہیں اور جو آپ میڈیا یوز کرتے ہیں سارا میس کمیونیکیشن کے حوالے سے ہوتا ہے ایڈورٹائزنگ کی دنیا نے ایکچولی کوئی ایسی جگہ چھوڑی نہیں جہاں پر وہ میسج کو ایڈریس کرنے کے لیے کرے that is is why we call it huge area بالکل ایک سیپریٹ ہے اس کی میکینک ڈفرینٹ قسم کے ہیں اس کے میکینزم اور طرح سے اس کی اسٹریٹجیز اور طرح سے ہیں یہ سارا چھوڑا کوورٹ ایڈورٹائزنگ کی ایک بات ہوتی ہے جو ہم بات کرتے ہیں اب کوورٹ ایڈورٹائزنگ جو ہے وہ کیا ہے دیکھا یہ گیا کہ جب ڈائریکٹ اشتہار آتے ہیں جب آپ کسی ڈائریکٹ اشتہار کی بات کرتے ہیں اس کا خیر ایک افیکٹ تو ہے ہی ہے کیوں نہ کوئی اشتہار انڈائریکٹ طریقے سے دیا جائے اب وہ کیسے amazing thing for instance movie اور ٹین پی اینڈ دا مین کریکٹر اور taking sips from the cups of coffee what you find cup is the cup is مار with a popular coffee company. Well, the person is not telling any person that main character, the hero in the movie, is not telling people, is not making any line, is not uttering any voice in favor of that brand of coffee. But when he is taking coffee, or for that matter any drink, that is covered advertising آپ ایک چھپ کے اس میں کر رہے ہیں کوئی فرض کریں کہ کوئی کریکٹر ہے وہ وہ وہ ساکس ساکس ساکس پہننے ہیں ان کے اوپر ایک بہت مشہور کی کی کمپنی کمپنی ہے ہے اسپورٹس ساکس بناتی اس اس کا کا نام لکھا ہوا ہے اور آپ وہ کلوز اپ میں وہ سین لیتے ہیں ڈرامے میں وہ کلوز اپ میں وہ سین ہے جب کوئی کریکٹر جرابیں پہن رہا ہے اور ان جرابوں کے اوپر لکھا ہوا ہے اس کمپنی کا نام یا جوتے پہنے کوئی کھلاڑی ٹینس کھیل رہے اب تو سارے ہر وقت ٹینس کی اتنی کوریج آتی رہتی ہے الیکٹرانک میڈیا کے اوپر آپ ان کے شوز کے جب آپ دیکھتے ہیں کہ وہ لائن اس نے کراس کیا یا نہیں کی تو you have to have a close shot of the shoes تاکہ آپ کو لائن کے انفرینجمنٹ کا پتہ چلے تو شوز کے اوپر کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ یہ کس کمپنی کے شوز لیکن وہ آپ کو ڈائریکٹ اشتہار کی فارم میں نہیں کیا مگر ہے تو اشتہار آپ کی نظر تو پڑی اس کے اوپر اور آپ نے دیکھا کہ وہ کس کمپنی کے شوز اس بڑے کھلاڑی نے پہنے ہوئے اس کیٹیگری میں جو اشتہار ہوتے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں کوورٹ ایڈورٹائزنگ کہ ایک آپ پیچھے رہ کے چھپ کے اشتہار دیتے ہیں ہم بات کرتے ہیں کہ جب ریڈیو آیا تو ریڈیو کے حوالے سے شروع شروع میں پرنٹ میڈیا کا تو ایک بہت عروج آ چکا ہوا تھا جب ریڈیو آیا تو ریڈیو کے شروع میں ہی ویسے تو شروع میں جب ریڈیو آیا تو لوگوں نے اپنے طور پہ چھوٹے چھوٹے ریڈیو بنا لیے تھے جب وہ لائسنس ریڈیو اسٹیشن نہیں تھے تب بھی لوگ کسی نہ کسی بات کی مشہوری کر دیتے تھے چاہے وہ فن ہی کیوں نہ میوزک سنا دیا لوگوں کو انفارمیشن دے دیں کچھ خبریں دے دیں اطلاعات دے دیں لوگوں کو لیکن ساتھ کوئی نہ کوئی اشتہار والی بات بھی کر دی اپنے کسی علاقے کے ٹاؤن کے محلے کے بارے میں لیکن جب فارمل ریڈیو شروع آپ کو پتا ہے کہ جب انیس سو بیس میں جب شروع ہو تو جو پہلا ریڈیو کمرشل جو مارک کیا گیا دیکھیے it is as old as radio itself is amazing انیس سو بائیس میں پر August twenty eight New York radio سے ایک دس منٹ کا ایک اشتہار چلا کوئنس بورو ریئل اسٹیٹ دیکھیے پھر ریئل اسٹیٹ کا ذکر ہے کہ جو کسی جائیداد کی خرید و فروخت کے حوالے سے کوئنس بورو جو کمپنی تھی ریئل اسٹیٹ کی ان کے حوالے سے ایک دس منٹ کا پروگرام آیا جس کے پیسے دیے گئے یہ پہلا انسیڈنس ہے دنیا بھر میں ریڈیو کی زندگی میں کہ کوئی پروگرام ہوا اور اس کے پیسے دیے گئے تھرو اے کانٹریکٹ کہ آپ یہ دس منٹ تک ہماری تعریفیں کریں کہ ہماری جو ریئل اسٹیٹ ہے وہ جو ریئل اسٹیٹ ایجنسی ہے کوئنس بورو اس زمانے میں وہ بہت اچھا بزنس کرتی ہے دس منٹ تک اس کے بارے میں باتیں ہوں یہ ریڈیو کا آغاز تھا جب ہم ایڈورٹائزنگ میڈیا میں آڈیو کی بات کرتے ہیں آج کل کے والے سے اس کے بعد ریڈیو نے ایک بہت عروج دیکھا پھر ریڈیو کا ایک آپ جانتے ہیں کہ گراف جو تھا پھر وہ نیچے آنا شروع ہوا لیکن جس ریڈیو کے جس حصے نے ایز اے ایڈورٹائزر اسٹوڈینٹس بہت نام کمایا اور which is now known as an area of radio which is meant for advertising and with the help of sponsor وہ ہے F M radio F M radio جو تھا اس کی جو کوالٹی تھی ٹرانسمیشن کی وہ بہت اچھی ہوتی ہے as compare to A M جیسے آپ نے آپ جانتے بھی ہوں گے اس بات کو ریڈیو کے کورسز میں آپ کو اس کا زیادہ اچھے طریقے سے پتا چلے گا کہ اے ایم کے مقابلے میں ایف ایم کی جو کوالٹی ہے لیکن ایف ایم کے اندر پرابلم یہ ہے کہ اس یہ بہت دور تک نہیں جا سکتی لیکن جس ایریا میں آپ اسے سن سکتے ہیں وہاں اس کی آواز جو ہے بڑی کرسٹل کلیئر آواز آتی ہے تو چونکہ ایف ایم جو ہے وہ بہت چھوٹی انویسٹمنٹ کے ساتھ بن جاتا ہے ایڈورٹائزر جو ہیں ان کے لیے اٹ از ویری ہینڈی کیونکہ جو ریٹس ہیں پوری دنیا میں ایف ایم کے جو ریٹس ہیں وہ ریلیٹیولی خاصے کم ہیں ایز کمپیئر ٹو دوسرے ریڈیو کے جو نشریات ہیں اس کے حوالے سے اور یہی اسٹوڈینٹس ایک بڑی پرومیننٹ ریزن ہے کہ جو ایف ایم ہے وہ ایڈورٹائزر کی نظر میں از ویری پاپولر اس کے ریٹس بھی کم ہیں اور عام طور پہ جو بڑے اخبار ہوتے ہیں اس کے میچنگ ان کے ریٹس ہوتے ہیں کرنے کے ریڈیو ایک بہت اسٹرانگ مینس آیا ایڈورٹائزرس کے لیے اور آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ آج کل بھی ریڈیو کے اوپر کئی طرح کے اشتہارات جو ہیں وہ آتے ہیں لیکن ریڈیو جب اپنے پیک کے زمانے میں تھا پرٹیکولرلی جب ابھی ریڈیو کا ٹی وی کے ساتھ کوئی ایسا مقابلہ نہیں شروع ہوتا اور ٹی وی کی نشریات ٹائم کے لحاظ سے بھی اور اپنی وسعت کے لحاظ سے بھی اپنی پینیٹریشن کے لحاظ سے بھی ذرا محدود تھی ان دنوں ریڈیو ریڈیو کا توتی بولتا تھا radio was actually ruling this modern area of mass communication those times of thirties forties fifties and I would see some extend sixties it was an era of radio تو سارے جو ایڈورٹائزرس تھے ان کی توجہ جو تھی وہ ریڈیو کی طرف ہو گئی تھی بہت ان کی جو بجٹنگ تھی it was more inclined towards radio radio کے اوپر کیمپینز تھی ان کی اور ریڈیو کے پھر فیڈ بیک یہ بتاتا تھا کہ ریڈیو کے اوپر کیمپین جو ہے بہت افیکٹو بھی رہی اب ایسے ایڈوانٹیجز کیا ہیں جو ریڈیو کے اوپر اشتہار کے بارے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اٹس ویری کوئک آپ اگر ریڈیو پہ اشتہار دینا چاہیں تو آپ بہت تیزی سے آپ بہت جلدی اس کو اشتہار پہ دے سکتے پرنٹ میڈیا کے لیے آج بھی you have to pass through some hassle اور ایون ٹی وی کے لیے جب ٹی وی پہ آئیں گے تو بات کریں گے جب ٹی وی کے بھی ہوتے اس کے لیے بھی آپ کو ایک اس کا کلپ بنانا اور اس کے اس کا ویژول بنانا some time it months radio کے لیے آپ اگر آپ کے آرٹسٹ اچھے ہیں اور آپ کا جو آئیڈیا ہے وہ اچھا ہے تو آپ بہت جلدی اس کا جو اشتہار بنا کے اور بہت جلدی آپ اس کو ٹرانسمیٹ بھی کر سکتے دوسرا یہ ہے کہ آپ چاہیں تو ایک دن میں کئی دفعہ اشتہار ریپیٹ بھی کر سکتے ہیں اب آپ اس کو کمپیئر کیجیے ذرا پرنٹ میڈیا کے ساتھ مثلا ایک بینک ہے اس کا اشتہار آ گیا کسی اخبار میں فرنٹ پیج پہ یا بیک پیج پہ بس اب وہ اشتہار ہے وہاں پہ لیکن ریڈیو میں کیا ہے آپ نے اشتہار صبح دے دیا آپ نے آدھے گھنٹے بعد پھر کر لیا آپ نے ایک گھنٹے بعد پھر کر لیا as is the design of the campaign آپ چاہیں گے دن میں پندرہ دفعہ یہ اشتہار آئے تو یہ یہ سہولت ریڈیو پہ حاصل ہے اخبار میں ایسی پریکٹسز نہیں تھی ایک اشتہار آ گیا بس وہ اشتہار اپنی جگہ پہ آ گیا آپ وہ پیج نکالیں اور اس کو جتنی دفعہ چاہے دیکھ لیں لیکن پھر اخبار کے اگر سولہ صفحے ہیں یا چوبیس صفحے ہیں تو اس میں پھر وہ ایڈ ریپیٹ ہوتا آپ کو نظر نہیں آتا ریڈیو کے ایک اور فائدہ بھی ہے یہ ہم ایڈوانٹیجز کی بات کر رہے ہیں ریڈیو کے حوالے سے آپ ٹریولنگ میں ہیں آپ بڑے آرام سے کار چلا رہے ہیں آپ یا بس میں سفر کر رہے ہیں ہوائی جہاز میں بھی ہیں تو ٹرین میں بھی ہیں تو کوئی بات آپ اس دوران سفر کے دوران بھی اشتہار سن سکتے ہیں اور سفر کے دوران تو آپ چونکہ کسی اور طرف اتنی توجہ نہیں دے رہے ہوتے آپ اپنی سیٹ پہ بیٹھے ہیں اور اگر چار پانچ گھنٹے کا سفر ہے اور اگر ریڈیو بج رہا ہے تو آپ کے پاس آپ کی توجہ ادھر ادھر ڈائیورٹ ہونے کی بھی کوئی بہت زیادہ وہ نہیں کہ گھر میں اگر آپ ہیں تو کئی کام نکل آئیں گے یا آفس میں ہیں تو کئی کام نکل آئیں گے تو ٹریولنگ میں تو آپ اگر ریڈیو لگا ہوئے تو آپ بھلے سے باہر دیکھ رہے ہوں کھیتوں کو میدانوں کو شہروں کو عمارتوں کو لوگوں کو کام کرتے ہوئے تب بھی آپ کی جو سماعتیں ہیں ان میں ریڈیو اثر انداز تو ہوگا اور آپ وہ اشتہارات جو ہیں وہ سنتے رہیں گے پھر یہ جیسے ہم نے کہا کہ ایف ایم کے حوالے سے پرٹیکولرلی اس کی جو کاسٹ ہے وہ بہت زیادہ نہیں دن کے مختلف حصوں میں آ سکتے اگر آپ چاہیں کہ یہ اشتہار شام کو زیادہ لوگوں کو سنایا جائے یا آپ کی یہ خواہش ہو کہ یہ اشتہار جو ہے یہ خواتین کے بارے میں ہے کچھ کاسمیٹکس کے بارے میں ہے تو جو خواتین کے لیے جو پرائم ٹائم سمجھا جاتا ہے جیسے ذکر ہوا آپ کے ساتھ پہلے بھی جیسے صبح کام کا سے فارغ ہو جاتی ہیں بچے اسکول چلے گئے نو دس بجے سے لے کے بارہ ایک بجے تک ایک ایسا کام ہے جہاں پر اکثر خواتین کی ریڈیو کے پروگرام بھی وہی آتے ہیں اگر آپ یہ چاہیں کہ یہ ہمارا اشتہار جو ہے یہ اس ٹائم پہ آئے because it has something to do with women اس کا جو ڈیموگرافک ایریا ہے وہ ویمن کا ہے تو اس پہ بتا سکتے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اسٹوڈینٹس کے حوالے سے کوئی پروڈکٹ ہے آپ کے پاس تو یہ ممکن ہے کہ آپ جب شام کا وقت ہے جب آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹوڈینٹس جو ہیں تو شام کو ریڈیو زیادہ سنتے ہیں آپ کی اسٹڈی یہ کہتی ہے تو آپ اس وقت بھی دے سکتے ہیں تو ریڈیو کے حوالے سے as compare to print media آپ دیکھیں کتنی چینجز اور کتنے حوالوں سے جو ایڈورٹائزرس ہیں ان کو یہ پروویژنس حاصل ہیں کہ وہ اشتہار کو کئی مختلف انداز میں مینج کر سکیں ٹائم کے لحاظ سے کاسٹ کے لحاظ سے دن کے مختلف اوقات کے لحاظ سے پھر جتنی دفعہ چاہیں اس کو ریپیٹ کر لیں جتنا آپ کا بجٹ جو ہم کہتے ہیں کہ کیمپین اجازت دیتے مگر جہاں کچھ روشنی ہے تو کچھ سائے کا آنسر بھی تو ہوتا ہے جہاں ریڈیو پہ کچھ ایڈوانٹیجز ہیں وہاں کچھ اس کے ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں مثلاً ریڈیو کے اوپر جو اشتہار کی نیچر ہے وہ بڑی فلیٹنگ قسم کی ہے مطلب دیکھیے اخبار میں اگر اشتہار ہے آپ نے صبح اخبار نہیں پڑھا آپ کسی وجہ سے جلدی آفس میں چلے گئے آپ نے اخبار اٹھایا آپ نے کہا چلے میں اخبار آفس میں جا کے دیکھ لوں گا تو آپ آفس گئے آپ نے اخبار کھولا تو آپ کو آپ کی نظر جو ہے اشتہار پہ بھی پڑ گئے آپ سوچتے ہیں کہ میں رات کو اخبار کے یہ والے پیجز جو ہیں ایڈیٹوریل پیجز جو ہیں میں رات کو سوتے ہوئے پڑھوں گا اس میں کچھ کالم بڑے مزے کے ہیں اور کچھ ایڈیٹوریل بھی بڑے مزے کا ہے تو اس پیج پہ یا اس کے ساتھ والے پیج پہ جو اشتہار ہیں وہ آپ رات کو بھی دیکھ سکتے ہیں ریڈیو پہ یہ ہے کہ اگر آپ نے صبح نو بجے سے دس بجے کے درمیان ایڈز دینے ہیں اور اگر کسی صاحب نے وہ مس کر دیا اس کو کسی شخص نے اس کو مس کر دیا تو پھر جب تک آپ اس کو ریپیٹ نہیں کریں گے آپ اس بات کو یقینی نہیں بنا سکتے کہ اشتہار جو ہے وہ عوام کی نظر سے گزرا ہے عوام کی عوام کے کانوں میں پڑا ہے یہ ایک ریڈیو کے بارے میں اس کی جو فلیٹنگ نیچر ہے اس کے بارے سے دوسرا یہ کہ بہت سارے جو پروڈکٹس ہوتی ہیں ایک ہی گروپ کے اندر جیسے بینکس کے اشتہارات ہیں یا جیسے ڈرنکس کے اشتہارات ہیں یا کپڑوں کے لباس کے حساب سے ان کی نیچر ایک جیسی ہوتی ہے وہ بڑے جمبل لپ ہو جاتے ہیں آپ کو بعض اوقات یہ یاد نہیں پڑتا کہ یہ والا جو اشتہار ہے یہ جو لائن ہے کہ سب سے خوبصورت ہمارا لباس یہ یہ کون سے برانڈ کی ہے آپ سوچتے ہیں کہ یہ فلام برانڈ ہے یہ کیونکہ ان کی جو نیچر ہوتی ایک گروپ کے اندر وہ ملتی جلتی سی ہوتی ہے ان کے جو جنگلز ہوتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے گانے ہوتے ہیں بعض اوقات وہ اتنے انٹرسٹنگ ہوتے ہیں کہ آپ کو بعض اوقات یہ ڈیفائن کرنا اور یہ آئیڈینٹیفائی کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ کس چیز کے بارے میں وہ اتنے آئیڈینٹیکل ہوتے ہیں کیونکہ اخبار میں تو آپ بہت حوالوں سے اس کو فرق کر سکتے ہیں ریڈیو کے اوپر آپ کے پاس جیسے ہم نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا کہ صرف یہ وربل کمیونیکیشن کا ایریا ہے آپ کے پاس صرف آواز حاصل ہے آپ آواز کو سادہ زبان میں کہہ لیں آپ جیسے ڈائلاگ کی فارم ہے آپ گانے کی فارم میں کر لیں آپ کے پاس جو گنجائش ہے مینپولیشن کی بہت زیادہ نہیں ہے اسی لیے جب ہزاروں کی تعداد میں اشتہار ہوتے ہیں دیر از ایوری لائکلی کہ ان کی جو نیچر ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر اوور لیپ کرے تو ایک عام آدمی کے لیے یہ تخصیص کرنا مشکل ہو جاتا ہے بعض اوقات کہ یہ یہ جو اتنی انٹرسٹنگ لائن میں گنگناتا رہتا ہوں ایک جو میں ریڈیو پہ سنتا ہوں کسی اشتہار کی یہ کمپنی کیا ہے بعض اوقات وہ لائن زین میں رہ جاتی مگر یہ نہیں یاد رہتا کہ یہ کمپنی کون سی ہے یہ کون سی شرٹ کا یا کون سی کمپنی ہے گارمنٹس کی جس کا یہ والی لائن ہے یا یہ کون سا ٹوتھ پیسٹ ہے اگرچہ آپ کو اس کی وہ پنچ لائن جو ہے وہ یاد رہتی ہے کہ یہ جنگل کی کہ یہ یہ والی یہ ایک ریڈیو کا اپنا ہے اخبار میں اس سے ذرا مختلف ہے وہ تو ایک جو اسٹیٹک سی چیز ہے جو آپ دیکھتے رہتے ہیں وہ اسی فارم میں رہتا ہے اور پھر اگر ایف ایم سے ہٹ کے آپ کیمپین کرتے ہیں ریڈیو کے اوپر تو یہ بھی ایک ریڈیو کا ایک ایریا ہے جس پہ یہ بڑی کاسٹلی آپ کو پڑتی تو یہ کچھ چیزیں اسٹوڈینٹ جو زین میں آپ رکھتے ہیں اس کے بعد ایڈس آ گئے ٹیلی ویژن کے اوپر ہاں، یہ تو ایک انقلاب کی فارم میں ہی آ گئے جب ٹی وی پاپولر ہوا خاص طور سے جب ففٹیز میں اور سکسٹیز میں پھر سیونٹیز میں جب ٹی وی نے اپنی پاپولیرٹی حاصل کی اور in fact motion pictures cinema houses اور ریڈیو کو تھوڑا سا سب ڈیو کر دیا ٹی وی نے اپنی پریزنس سے اور بہت اٹریکٹیو پروگرام بنا کے اور لائیو کوریجز کے ساتھ ابھی تک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹی وی جو ہے وہ پوری طرح چھایا ہوا ہے میس کمیونیکیشن کے ایریے میں نا we talk more about television as compare to radio اور نیوز پیپر آپ نیوز پیپرس کو دیکھیے جیسے ہم اکثر کہتے ہیں کہ چار ساڑھے چار سو سال تک ہو رہے اور ٹی وی کی عمر کتنی ہے ابھی پچاس ساٹھ سال سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ٹی وی جو ہے وہ ایکچولی زیادہ پاپولر اس سے پہلے تو ایکسپیریمنٹل اسٹیجز پہ تھا اور کلر ٹی وی تو آیا ہی مڈ ففٹیز میں جا کے پچھلی صدی کی اس کی ایج اتنی زیادہ نہیں لیکن اس کا امپریشن اتنا زیادہ ہے کہ we talk more tele television آپ دیکھیں گے کہ سارے بچے جو ہیں سارے لوگ جو ہیں if they are talking about different products and different programmes they are generally referring to something television اتنا اسٹرانگ میڈیم اگر اویلیبل ہو تو یہ اسٹوڈینٹس کیسے پاسبل ہے کہ جو ایڈورٹائزرس ہیں وہ اس کو اگنور کر دیں وہ یہی ہوا جو ہی ٹی وی پاپولر ہوا اشتہارات کی ساری توجہ ٹی وی کی طرف چلے گئی ساری سے مراد یہ کہ بڑی اوور ویلمنگ توجہ جو تھی وہ ٹی وی کی طرف چلی گئی اور اتنا پریشر ٹی وی پہ پڑ گیا آپ کو پتا ٹی وی کے پاس شروع شروع کے دنوں میں ٹائم اتنا چوبیس گھنٹے کی نشریات تو تھی نہیں محدود اس کی تھی خاص طور پہ جو سپورٹنگ کا ایریا ہے ایک ایگزامپل ہم نے یہاں پہ کوٹ کی ہوئی آپ کے پاس بھی وہ ہوگی امیرکا میں جیسے ایک فٹ بال ٹورنامنٹ میں اور یہ ریٹ ہم آپ کو کوٹ کرتے ہیں 2006 کے 2.5 ملین ڈالر کا 30 سیکنڈ کا اسپاٹ انبلیویبل ایسا لگتا نہیں کہ ہوگا مگر یہ ایسا ہی ہے کیونکہ جو مختلف شوز ہوتے ہیں اسپورٹنگ ایونٹس جو ہوتے ہیں اور جو میگا شوز ہوتے ہیں اس میں بہت بڑی بڑی رقمیں جو ہیں وہ انوالو ہوتی ہیں کئی اربوں ڈالر کی معاملات جو ہیں انوالو ہوتے ہیں جیسے آپ ہمارے ہاں یہ دیکھیے جیسے کرکٹ کی گیم ہے ایک زمانے میں کرکٹ کے اوپر اتنے اسپانسرشپ نہیں تھی اور خاص طور سے جب اتنے ٹی وی چینلز نہیں تھے دنیا میں خاص طور سے اسپورٹس چینل کی اسپیشلٹی نہیں تھی ٹی وی کی نشریات دکھائی جاتی تھی تو مختلف دنیا میں جو کرکٹ بورڈ تھے ان کی انکم جو تھی وہ گیٹ انکم ہوتی تھی وہ ٹکٹ بیچتے تھے اور انکم حاصل اس سے پھر وہ اپنی اسٹیڈیمس کو مینیج کرتے تھے اور اپنی جو آرگنائزیشنل مینجمنٹ ہے اس کو بجٹنگ کرتے تھے اب کیا ہے اب تو کسی بھی میچ کے جیسے ون ڈیز جو ہوتے ہیں اور ٹیسٹ میچز بھی ان کے جو ایئر کن ٹیلی کاسٹ کرنے کے جو رائٹس ہیں اس میں اتنی کشمکش ہے ایڈورٹائزرس کی اور ٹی وی چینلز کی کہ جس ملک میں یہ میچز ہو رہے ہوتے ہیں ان کے بورڈ کو وہ منہ مانگے پیسے دینے پہ آمادہ ہو جاتے ہیں کہ اب آپ بات کیجیے کتنے پیسے ہم آپ کو دیں کیونکہ کمپٹیشن بہت ہو گیا بہت سارے چینلز جو ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ کیونکہ ان کا اپنا یہ لالچ ہے کہ ان, وہ جب وہ یہ رائٹس لے لیں گے دکھانے کے تو پھر وہ اشتہار دکھائیں گے مختلف کمپنیز کے they will make lot of money اگر اس میں سے کچھ پیسے کسی بورڈ کو دے دیے جائیں تو کیا حرج ہے اور وہ پیسے جو بورڈ کو ملتے ہیں they are much more than what we're getting from the gate income اس کا ریزلٹ یہ نکلا کہ اینڈ یوزرس کو عوام کو بہت فائدہ ہو گیا اب بہت سارے ملکوں میں کرکٹ میچ دکھانے کے لیے ٹکٹ ہوتا ہی نہیں وہ ٹکٹ لیتا ہی نہیں وہ کہتے ہیں یہ یہ تو بہت بہت کم انکم ہے جو ہم اتنی بڑی ایکسرسائز کر کے لیں گے بہت ہی کوئی ون ڈیئر کی جیسے ورلڈ کپ ہو گیا کوئی ایشین کپ ہو گیا کوئی اس طرح کے ایونٹ ہو جائیں تو ہو جاتے ہیں generally they allow test matches میں تو in particular they open the doors اور کہتے ہیں جی آپ آ جائیں فری آف کاسٹ آپ بس آ کے انجوائے کریں اور لوگ جو ہیں they are benefit T V کے اوپر اشتہاروں کی اتنا زور ہے ٹی وی کے اوپر ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے جیسے ہم بات کرتے ہیں ٹیلی ویژن کی تو also talk about non verbal communication non verbal communication کا ایریا اسٹوڈینٹس جیسے میس کمیونیکیشن کے اسٹوڈینٹس جانتے ہیں کہ بہت بڑا ہے as compare to verbal communication اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ورچوئل بل بورڈس آنے شروع ہو گئے یعنی گراؤنڈ میں وہ بل بورڈز نہیں ہوتے میچز کے دوران آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے بل بورڈز جو ہیں کوئی بل بورڈ جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے آپ کی اسکرین پہ وہ ختم ہو رہا ہے پیچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور گیم ہو رہی ہے اور آپ دیکھتے ہیں ایک بہت بڑا بورڈ جو ہے وہ ختم ہو گیا اور دوسرا بورڈ آ گیا اور آپ بہت حیران ہوتے کئی لوگ حیران ہوتے ہوں گے کہ یہ اتنا بڑا بورڈ گراؤنڈ میں کس طرح سے غائب ہو جاتے ہیں اور نیا بورڈ کیسے آ جاتا ہے جسے کہتے ہیں ورچوئل بل بورڈ یہ ایک ٹی وی ٹیکنیک سے کیا جاتا ہے یہ اسٹوڈیو کے اندر یہ کیا جاتا ہے یہ گراؤنڈ میں یہ اشتہار یہ والے بورڈ جو ہیں گراؤنڈ کے اوپر نہیں ہوتے this is so amazing about television اور uh, آپ نے کئی دفعہ نوٹس کیا ہوگا کہ اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو میچز کے دوران آپ ٹی وی پہ دیکھ سکتے ہیں بڑی کریکٹرسٹکس ہیں جو کمرشل ہیں ٹیلی ویژن کے ایک تو یہ کہ بہت کیچی قسم کے جنگلز وہ بنا لیتے اتنے غضب کے بعض تو خیر بڑے پاپولر گانوں کے اوپر بنتے ہیں تو وہ تو ویسے ہی پاپولر ہو جاتے ہیں بعض اوقات لیکن بعض اوقات جو لوگ ہیں وہ سوچتے ہیں کہ نہیں یار کوئی زیادہ کریٹو کام ہونا چاہیے آپ کو پتا ہے کہ ایڈورٹائزنگ ایجنسیز کے اندر کریٹو ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں ان کے زیادہ اسٹریس ہوتے ہیں کہ کوئی نئی چیز ہو یہ نئی چیز کا بہت ایک ایک رول سا ہوتا ہے ایک نئی چیز بہت ایمفیس ہوتا ہے کہ کوئی نئی چیز کریٹو کریٹو ڈپارٹمنٹ کو سمجھائی جاتا ہے کہ وہ کوئی نئی چیز بنائے تو بڑے بڑے غذب کے بڑے بڑے کیچی قسم کے جنگلز جو ہیں بناتے ہیں اور پھر چونکہ وہ اتنی دفعہ اس کو پلے کرتے ہیں وہ آپ کو یاد رہ جاتے ہیں بہت پرانے زمانے سے جیسے آپ جانتے ہوں گے کوئی جیسے ایک ڈرنک ہے تو جیسے یہ ہوتا ہے کہ اس کی اور ڈیمانڈ ہے اور کسی بچے کے حوالے سے بات ہوتی ہے کہ اللہ میرے ابو کو سلامت رکھے اور ان کو ایک جنگل کی فارم میں اس طرح سے کر لے جاتا ہے جیسے آپ نے موبائل فون کے بہت سارے ایڈز جو ہیں وہ دیکھے ہوں گے کہ ان کا جو ایک جو لائن ہوتی ہے وہ آپ کو بہت یاد رہ جاتی in keeping with the cultural values جب اس طرح کے یہ جنگلس بنتے ہیں تو یہ آپ کو دیکھنے میں بھی بہت اچھے لگتے ہیں اور آپ کو سننے میں بھی بہت اچھے لگتے ہیں ایک اور چیز جس کو بہت زیادہ ٹیلی ویژن کے اشتہاروں کی جسے ہم کریکٹرسٹک کہہ سکتے ہیں بہت سارے لوگ کوشش کرتے ہیں یعنی ایڈورٹائزر کوشش کرتے ہیں کہ اشتہار کے اندر ایک کامک ایلیمنٹ جو ہے واجہ کوئی کوئی مزاح کی صورت نکل آئے کوئی اس قسم کی بات ہو کہ جو دیکھنے والے ہیں ان کے چہرے پہ کوئی مسکراہٹ پھیل جائے اور اکثر کامیاب بھی رہتے ہیں ایسے بہت سارے اشتہار جو ہیں وہ آپ کو بھی یاد ہوں گے اور ہم اکثر اب تو دیکھتے رہتے ہیں جس میں ایک ہلکا سا مذاق کا فن کا ایک لطف کا لطیفے کا سچویشنل حساب سے بھی اور لائنز کے حساب سے بھی مذاق کے لحاظ سے بھی مختلف کریکٹرز کے جو فیملی کے اندر مختلف فیملی ممبرز ہیں ان کی انٹریکشن کے حوالے سے بڑے چھوٹے سے دورانیے میں آپ کچھ ایسی بات کرتے ہیں جس سے یہ لگے کہ جو ماحول ہے وہ بہت کے اندر ایک آپ یوں سمجھیے کہ ایک مذاق کا ایلیمنٹ اگر بھرپور مذاق کا ایلیمنٹ نہیں ہے تو اس میں ایک ہلکا سا مذاق کا ایلیمنٹ آئے تاکہ جو تاثر ہے اشتہار کا وہ قائم رہے اس کے علاوہ اور جو چیزیں ٹی وی اشتہار کے حوالے سے سامنے آئیں اس میں اینیمیشن کا ایلیمنٹ بھی ہے اب جو لوگ آپ کے جو آپ کمپیوٹرز کو زیادہ اچھی طرح سے جانتے ہیں مختلف کمپیوٹر اپلیکیشنس پہ جانتے ہیں پرٹیکولرلی جیسے میکس ہے مایا ہے اور اس قسم کی بہت ساری ایپلیکیشنز ہیں کمپیوٹر کی جس میں آپ گرافکس کو بڑا کام کر سکتے ہیں کریکٹر بنا سکتے ہیں اینیمیشن کا ایک ایلیمنٹ ٹی وی کے اندر ایسا ہے اگر آپ چاہیں کہ آپ دو کارٹون بنا دیں دو کریکٹر بنا دیں جو آپس میں کوئی بات کریں اٹس کوائٹ پاسبل نہ یہ اخبار میں ممکن ہے نہ یہ ریڈیو پہ ممکن ہے لیکن ٹی وی پہ یہ بہت پاسبل ہے اور اگر آپ یہ چاہیں کہ دو کریکٹر ہیں آپ کے اشتہار میں ایک تو ریئل انسان ہے اور دوسرا کریکٹر جو ہے وہ کوئی کلاؤن ہے وہ کوئی کوئی کوئی جانور ہے کوئی وہ وہ بلی ہے وہ کوئی اور وہ کوئی پرندہ ہے اگر آپ چاہیں کہ ایسا ہو اور ان کے درمیان کوئی ڈائلگ کا ایکسچینج ہو دس از کوائٹ پاسبل آپ یہ کر سکتے ہیں یہ سب ٹی وی پہ اوپر ممکن ہے کہ آپ گرافکس کے حوالے سے اینیمیشنس کے حوالے سے ایک ایسا کریکٹر ڈیولپ کرتے ہیں جس کے ساتھ آپ کا ڈائلگ ہو سکتا ہے اور دیکھنے والوں کو یہ لگے گا جیسے دو character one is a real character is a human character جسے ہم کہتے ہیں ایک وہ کریکٹر ہے اور ایک وہ ہے جو آپ نے مصنوعی طریقے سے بنایا ہوا ہے یہ ساری چیزیں اسٹوڈینٹس ہم دیکھتے ہیں اشتہارات کی دنیا میں یہ ساری تبدیلیاں مختلف جو میڈیم سامنے آئے بیسویں صدی میں خاص طور سے جو الیکٹرانک میڈیا کے حوالے سے بہت ساری چیزیں سامنے آئیں اشتہارات کی دنیا نے چونکہ اشتہارات کی دنیا اس وقت تک خاصی مضبوط ہو چکی تھی فائنینشلی بھی آرگنائزیشنل بھی بہت وہ ان کے دے ہیو گاٹ اسٹرینتھ ان کی آرگنائزیشن بن چکی تھیں ایکچولی ایڈورٹائزنگ ایجنسیز بن چکی تھیں جب ریڈیو اینڈ ٹیلی ویژن کا انٹروڈکشن ہوا in the first and the second quarter of nineteen century تو ایڈورٹائزنگ ایجنسیز اس پوزیشن میں تھیں کہ اس نئے میڈیم کے حوالے سے کیا کیا جیسے ہم نے ابھی ذکر کیا کہ ریڈیو کے حوالے سے کیسی چیزیں سامنے آئیں اور ٹیلی ویژن کے حوالے سے تو اتنی چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور ابھی بھی لگتا ہے کہ یہ چیپٹر جو ہے یہ انفولڈ ہو رہا ہے ایسا نہیں لگتا کہ یہ چیپٹر جو ہے وہ اپنے کسی اختتام پہ پہنچ گیا اور اب یہ اس کی شیپ چینج ہونے والی ہے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ابھی تھنگز آر بینگ انفولڈ اور ٹی وی کے ابھی میڈیم کو اور زیادہ جو ہے وہ ایکسپلائڈ کیا جائے گا اس کے پوٹینشیل کو ٹیپ کیا جائے گا اشتہاروں کے حوالے سے اشتہاروں کے حوالے سے آپ سے ایک آدھ سیٹنگ میں اور بات جاری رہے گی ہم یہ دیکھیں گے کہ اشتہارات کے اثرات سوسائٹیز کے اوپر کیا آئے اور اشتہارات جو ہیں جو ایڈورٹائزنگ کی دنیا ہے یہ کس ڈائریکشن میں موو کر رہی ہے اگلی نشست میں اس کے اوپر آپ سے پھر بات ہوگی اس وقت خدا حافظ